بضرور شکر گزار بندے بنے گے نیک بن جائیں گے کل اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ منجی کو منہا لے کر یہ سمندری خشکی مصیبتوں سے بھی اللہ تم کو بچاتا ہے امن کل کو ہر پریشانی مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے جب تم نجات میں ہو جاتے ہو سمان تم تو شریکون تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بات کل کے سبق میں یہ ہو رہی تھی کہ فرشتے موت کے آتے ہیں یوں روح قبض ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف ہی سب کو جانا ہے حساب کتاب ہونا ہے کوئی یہ سمجھے کہ اتنی کائنات ہے حساب کیسے ہوگا تو اس کو فرمایا تھا وہ اسرا الحاصبین کہ بہت جلدی حساب دینے والا ہے اللہ تو قادر ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ مصیبتیں من جان بلا آتی ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور ان مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا یہاں پر جو ذکر کیا ہے جن کا واقعہ وہ مشرقین مکہ کا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون تم کو خشکی اور تل کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے ظلمات ظلمت ان کی جمع ہے تاریخی کو کہتے ہیں اور یہ ظلم کا مادہ بھی یہی ہے جو کسی پر ظلم ہوتا ہے عربی زبان میں ظلمات جہاں تاریکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایسے ہی ظلمات مصیبت پریشانی کرب بلا مسائل مسائل کے لیے بھی ظلمات کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی تاریکیاں ہیں کوئی سمندر کی گہرائیاں بھی تاریکیاں ہیں لیکن یہاں تاریکیوں سے مراد تاریکی نہیں مصیبت مراد ہے کہ بعض دفعہ خشکی کے اعتبار سے کوئی مسائل مصیبت پریشانی آ جاتی ہے کوئی وبا آ گئی ہے کوئی دشمن نے حملہ کر لیا کوئی اس طرح رزت کی تنگی آ گئی ہے بارشیں نہیں آئی ہیں یہ خشکی کی تاریخ ہے خشکی کے مصیبتیں ہیں اور سمندری اعتبار سے بعض دفعہ سمندری طوفان بہت بڑے ہوتے ہیں اور سائڈوں والے ملکوں کو اپنے لپٹ میں لے لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے کئی دفعہ ان جزیروں کے اوپر یہ ہوا اور کراچی کا سمندر کراچی سے اوپر ہے بس اللہ کے عمر سے وہ کراچی بچا ہوا ہے تو سمندری جب اللہ سفر کرتا ہے تو اس میں بھی طوفانوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے اللہ ہی بچاتا ہے یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو مصیبتوں سے کون بچاتا ہے اور جبکہ تم مصیبتوں کے وقت خفیہ کے طور پر بھی گر گرا کر کے بھی اعلانیہ طور پر بھی اللہ کو پکارتے ہو یہ مشرقین مکہ کی عادت قرآن مجید نے کئی مقامات پہ بیان کی ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی یا دنیاوی اعتبار سے یا خشکی کے اعتبار سے جب کوئی مصیبت ان پر آ جاتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے اور ویسے بتوں کو پکارتے تھے اور ہر دن کا بہت الگ رکھا ہوا تھا ہر مرض کا وہ الگ تھا ہر پریشانی مصیبت کا بہت الگ تھا نظرانے کے لحاظ سے الگ الگ تھے لیکن سمندری مصیبت میں جب کشتی بھنور میں پھنستی تھی تو با اللہ مخلصین الحدی اور اور ہی جب بارش نہیں آئی مشرقی نے مکہ کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے تو آپ کے پاس یہ وقت کی شکل میں آئے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ کہا سالی آ گئی ہے یوں ہو گیا ہے تاکہ یہ بارش آ جائے اور مصیبت دور ہو جائے یعنی بت پرست لوگ بت پرست لوگ اللہ کو اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے جیسے ماننے کا حق ہے لیکن مصیبت کے وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو دور کوئی نہیں کر سکتا بارش بھی کوئی نہیں برسا سکتا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایمان نہیں لائے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اگر آپ دعا کریں گے تو کہاں شادی دور ہو جائے گی بارش آ جائے گی اور ایسی ہی کشتی کا واقعہ تو مشہور ہے تصور خفیہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یوں شرط لگاتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس دفعہ اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم اب نیک بن جائیں گے آئندہ اس طرح نہیں کریں گے فرمایا کہ جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر دو باتیں سمجھانی ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کافر اور مشرق باوجود اس کے کہ ایمان والے نہیں تھے مصیبت میں وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ غالب ہے صفت غضب کے مقابلے میں باوجود اس کے کہ اللہ کو اللہ کا باغی پکار رہا ہے لیکن جب خالص اللہ کو پکارا اللہ کے باغی ہیں بس اللہ کی رحمت کو جوش میں آیا بارش بھی آ گئی اور ان کی کشتی بھی باہر سے نکل گئی یعنی کافر اور مشرق ہو کر مصیبت میں انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں مصیبت میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا تو یہ متوجہ اللہ ہوتے ہیں اور الگ طرف سے ہوتے ہیں اب بالکل آپ اس معاملے کے اوپر آئیں اپنے معاملے پر ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے ہم تو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو کافر مشرق اپنی مصیبت میں سمجھتے ہیں کہ سوائے اللہ کے اس کا حل نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا تو اس سے کہیں زیادہ ایمان کبھی ہونا چاہیے کہ اعتماد اللہ پر ہو توکل اور بھروسہ ہو چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی ہو مسلمان کا کام ہے کہ وہ رجوع اللہ کرے ظہری اسباب کو مصیبت سے چھڑانے کے لیے استعمال میں لانے کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کو کار مختار نہیں سمجھنا چاہیے دوائی استعمال کر رہی ہے کوئی اور حفاظتی چیز استعمال کر لی ہے لیکن ان پر نظر نہ ہو نظر اللہ پر ہو تو جب ایک کافر پہلی بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کافر اور مشرق جن کو قرآن نے نبی کا دشمن کہا مشرق کہا بت پرست کہا ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے بارش نہیں آ رہی ہے فلاں یا کشتی بہر میں پھنس گئی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں جاتے مل جاتی ہے ہم والے لوگ ہیں ہمیں کہیں اس سے زیادہ اپنی چھوٹی یا بڑی پریشانی ہو رجوع اللہ کرنا چاہیے مادی اسباب پر گویا کہ کامل توجہ اور بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے آج کل کے اکثر مسلمانوں پر تو وہ صرف مادی اسباب کو استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کس ڈاکٹر اس سے بڑے ڈاکٹر اس سے بڑے فلاں نے کس پارا اس سے بڑا وکیل وہ بڑا وکیل وہ فلاں اس کو مل اس کو مل بے لوگ استاد اختیار کرنا چاہیے ان کو مسبد اصل ان کو منفرد نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع اللہ مومن کا اصل کام ہے ہاں اسباب ایک سنت کے درجے میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ایک یہ بات سمجھانی ہے دوسری یہ کہ بہت سارے ہمارے مسلمان جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور ان پر جب بیماری آتی ہے یا فلان ہوتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یہ مزاروں پہ جاتے ہیں نذرانے چڑھاتے ہیں کوئی چادر مانتا ہے کوئی بکرا مانتا ہے کوئی کیا کرتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ شرک شروع ہوا وہ مشرق جب کشتی ان کی بور میں پھنس جاتی ہے یا بارش نہیں آتی تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور آج کا ایمان والا شخص جب اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ ایمان والا مسلمان ہو کر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر اللہ کے دروازوں کو جا کے کھٹکاتا ہے میرے خود بار رشتے دار وہ ادھر ایک دفعہ ملنے آئے تو وہ بچے نے جب ٹوپی ہٹائی تو سارا سر بن گیا اور یہ بال اتنے سارے لمبے ایک جگہ سے اتنے بال لمبے اور یہ کیوں آپ نے کیا ہوا ہے کہا یہ مانے ہوئے ہیں تو یہ بیمار ہو جاتا تھا تو پھر فلاں سرکار کے بندی کون سی گدی کے اوپر جا کے بکرا سبا کریں گے اور پھر یہ بار کاٹ دیں گے یہ اس لیے مانیں اب ہم مسلمان ہیں اسلام نام قرآن عزیز صاحب کرام کے عمل کا ہے اس میں کوئی ایسا سنود ہے کس صحابی کے بچے بیمار ہو گئے تو پھر یوں ہوا تو اگر یہ گدیاں یہ نظار یہ کوئی کام کی چیز ہوتے یہ مشکل خوشا ہوتے یہ حاجت روا ہوتے تو سب سے اونچی ہستی کا مزاج تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ کا ہے پھر وہاں یہ کام کیے جاتے آپ نے تو مرض الوفات میں یہ بتایا کہ یاد رکھو خیال کرنا میری قبر کو نہ ہونے دینا کہ لوگ یہاں آ کر مجھے مشکل خوشا ہیں تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں مشکل میں ہم مسلمان ہو کر یہ تو ظہری اسباب کی طرف جاتے ہیں فلانی دوائی فلانا ڈاکٹر فلانا وکیل فلانا یہ فلانا وکیل اور اللہ کو بھول جاتے ہیں اسباب اختیار کرنا ٹھیک ہے لیکن اصل رجوع اللہ اور دوسری اس سے بڑی غلطی کہ جب کوئی پریشانی بیماری آتی ہے تو لوگ نظرانے غیر اللہ پر چڑھاتے ہیں فلان کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں یہ سب شرک ہے اور تیسری بات لئن جانا من حاضی دنکونن من الشاکرین یہ جب دعا مانگتے تھے اللہ سے تو یہ کہتے تھے کہ اس مصیبت سے اللہ اگر تم نجات دے دے ہماری کشتی سے ہی پار چڑھ جائے یا فلانی تحت وغیرہ دور ہو جائے ہم ماننے والے بن جائیں گے صحیح شکر گزار بنے گے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنی کسی مصیبت میں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ اس وقت اس مصیبت سے نجات دے دے اہم نماز کبھی ناغہ نہیں کروں گا زکات میں بھی سستی نہیں کروں گا اور حقوق لباس ہیں ان میں بھی میں کمزوری نہیں کروں گا یا فلانے فلانے جو میرے گناہ ہیں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں یا اللہ ان گناہوں کو میں چھوڑ دوں گا اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے بہت سارے مسلمان بات کرتے ہیں لیکن مصیبت تو دور ہو جاتی ہے میں نے بتایا کہ اللہ کا باغی سرکش سب سے بڑا کون ہوتا ہے جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والا ہے اللہ کا شریک کرانے والا باغی جو اللہ کے در پہ آ کے اللہ سے مشکل کا حل مانگے تو اللہ کی رحمت تو اس پر بھی جوش میں آ جاتی ہے تو جو مومن شخص ہے اس کے ساتھ اللہ کی اور خصوصی رحمت ہے تو یہ لوگ اللہ کو کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ میری یہ مصیبت یہ پریشانی یہ میرا یہ کام کرا دے فلاں میں بالکل آپ کا سچا بندہ بنوں گا صحیح عبادت گزار بنوں گا اور وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے نظر فکر مانتے ہیں کوئی روزے مانتے ہیں کوئی سب کا مانتے ہیں پھر لیکن بہت سارے لوگ مصیبت دور ہونے کے بعد پھر بھی اللہ والے صحیح نہیں بنتے وہ سمجھتے ہیں اللہ بھول گئے ایسا نہیں ہے ہم نے اللہ کو بلا دیا حدیث میں ہے نا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کو مشکلوں میں مدد کے لیے پاس چاہتے ہو کہ اللہ مدد کرے تو راحتوں میں اللہ کو یاد کیا کرو تو مشکل میں فوراً اللہ تمہاری مدد کیا جائے تو جب ایسا عہد ہو جائے کہ اللہ میرا یہ کام کرا دے یا مصیبت دور کرا دے یا فلانی بیماری تو میں پکا نمازی بنوں گا صبح کی نماز میں بھی سستی نہیں ہوگی نہ احسان میں ہوگی فلامہ نماز چھوڑ دوں گا پھر چھوڑ دینا چاہیے ہم دیکھو کیسے مسلمان ہیں مسلمان تو وہ ہے کہ ایمان کے بعد اس کی نماز باجمات نہیں رہنی چاہیے تو دور کی بات ہے نماز باجمات نہیں رہنی چاہیے ہمارا ایمان بہت پیچھے ہے ابھی پہلی کلاس میں بھی داخل نہیں ہوئے ابھی پرت کیا وہ پہلے جو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کارگرم کو تیار کرتے ہیں وہ نہیں ایمان ارکان اسلام تو مسلمان میں سستی کی بات ہی نہیں ہو سکتی ایک ساتھی صبح کی نماز میں نہیں آیا تو مسجد نبوی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہ یہ کیوں نہیں آیا کیا وجہ ہو ہے تو فرمایا کہ اس کا رات کو وہ پانی لگانے کا نمبر تھا تو وہ یوں ہو گیا تو سو گیا تھا فرمایا کہ بہت بری بات ہو نماز بعد نماز کی کیوں حاضری نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات وہ صبح ساتھی نہیں آیا آپ نے پوچھا جا کے خود نماز صبح کی برائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی نماز کا عجیب انداز تھا اور اسی اسی وجہ سے اس وقت نے صبح کی نماز میں یہ حملہ کیا تھا کہ صبح کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وجدان کیفیت کی ہوتی تھی اسے بہت بڑے بزرگ کو فرض جاتا ہے نا وجدانی کیفیت کی نماز ہوتی تھی تو اس وجہ سے اس میں یہ پروگرام اللہ کا عمر ہے جیسے شہادت نے شہادت تھے اللہ نے شہادت روز ریاض جنت بھی دی وہ کتنے بد بخت لوگ ہیں جو خلفاء راشدین جہر قمر فاروق ان کے اوپر تان تشنی کرتے ہیں یعنی کتنے قیمتی لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا اور بیٹھنا ریاض جننا ہے اور جب موت کی گھڑیاں اور شہادت کی گھڑیاں آئیں تو وہ بھی ریاض جننا ہے ریاض جنہ مسلح رسول کے اوپر تو کے لیے صبح کی نماز فاروق رضی اللہ کران کے اور رات کو سونا آپ تعریف کریں صحابہ چند گھنٹے بھی نہیں ہے یہ رات کو حکومتی کام سارے وہ ختم کرنے ہیں چند گھنٹے سونے تہجت کے لیے اٹھ جانے ہیں اعظم کا لگتا اللہ انسان جس طریقے سے اپنا عزم کرے وہ اس کی دو گھنٹے کی نیند اتنا کام کرے گی جو کہ بارہ گھنٹے کی ہماری نیند اتنا کام نہیں کرے گی پھر حرمین کی فضا میں وہ اپنی انوار و برکات تھی میں جو بتانا چاہتا ہوں بات ہو کہ ایک ساتھی کتنی نظر تھی ایک ساتھی صبح کی نماز میں نہیں آئے تو سیدھا ان کے گھر پہنچا فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے کیوں نہیں آئے تو کہا تعجد کے لیے اٹھ گیا تھا رات کو جلدی اٹھ گیا تھا تو نفل پڑتا پڑتا پڑتا رہا جب صبح شادی قریب آئی تو آنکھ گئی تو فاروق رضی اللہ عنہ ساری رات سوتا رہتا کوئی بات نہیں تھی صبح کی نماز باجماعت سے جو آپ کی رہ گئی ہے اس کا اتنا نقصان ہے کہ ساری رات کے نقل مطلب اس کی تلافی نہیں کر سکتے ہمارا اسلام ہے ہم ابھی کوئی تلاش میں جدا کر لیں گے ایمان کے بعد سب سے پہلا کام نماز باجماعت کی پابندی اور ہم وعدہ کرتے ہیں جو بات کر رہا ہوں وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مصیبت پر دور ہو جائے گی ہم دیکھ بن جائیں گے نمازی بن جائیں گے فلاں کریں گے جب مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر ہم ویسے کہ ویسے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لے کر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے ہر طرح کی پریشانیوں کو لیکن پھر لوگ اس کے بعد کتاب اس وقت مشرقین مطلب کو شیر کرتے ہیں بات یہ ہے یہ مصیبتیں جو مسلمان کے اوپر آتی ہیں عام مسلمان پر تو یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں ہماصد و قبل مصیبت ان کبھی ماں کا و تمہارے ہمارے بد ہاتھوں کی وجہ سے جو ہے اس وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں مصیبت سے اور اگر کسی کے گناہ نہیں ہے جیسے ہم علیہ السلام معصوم ہیں تو اس سے پھر وہ بردات گنا ہوتے ہیں یہ مصیبت بھی ایک راحت ہوتی ہے جب رجوع اللہ ہو جائے اور اگر رجوع اللہ نہیں ہے تو مصیبت راحت نہیں ہے بلا شکو ہو گیا تو ازمائش میں ناکام ہو گیا بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو بھی پریشانی ہو دنیاوی ہو اخروی بھی ہو رجوع اللہ اصل ہے اور وہی اس کا حل ہے آج کے دور میں دنیاوی ذہنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آلات بہت بنائے بہت کچھ ہوا لیکن یاد رکھو کہ اس سے آج سے پچاس سال ساٹھ سال پہلے اتنے اسباب راحت کے بھی نہیں تھے مصیبتیں بھی اتنی نہیں تھی ہم نے جتنے اسباب راحت بنائے آپ بجھانے والی اتنی گاڑیاں تو آپ اس وقت بدلتی کتنی تھی کہ بجھانے کے لیے ان کی ضرورت تھی اس وقت اسپتال کتنے تھے بیمار کون ہوتا تھا کہ اسپتال اتنے اور آپ کے نئی نئی بیماریاں نہیں ہوئی یہ ہماری اپنی جتنا اللہ سے انسان دور ہو موت زیادہ آتی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 سے اور یا شیعہ یا تم کو پھر کے بنا دیتا ہے پھر ایسا کرتا ہے کہ تم میں سے بعض دوسرے بازوں کے ساتھ لڑائی کر کے مزہ چکھاتے ہیں ان پر کئی فن آیات لعلہم یفقہون دیکھو کیسے ہم پھر پھیر کر بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں بِهِ اے نبی آپ کی قوم عذاب کی تجزیے کرتی ہے حالانکہ عذاب حق ہے اور ہم بھیج سکتے ہیں جب چاہیں آپ یہ فرما دیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں لکل نبا مستقر بس ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے وسو فتح نمون عن قریب تم جان لو گے بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کل اللہ کو منہا و من کل کر سمان تم تشرکو کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے ہر بڑی مصیبت سے ہر چھوٹی مصیبت سے ہر طرح کی پریشانی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے اور جو مشرقین اللہ سے نجات مانگتے تھے جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے یعنی خلاصہ کر کے سبق کا یہ تھا کہ مصیبت سے چھٹکارا اللہ ہی دینے والا ہے آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب جو آتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور میں کل قادر ان جب عذاب آپ نبی فرما دیجئے کہ اللہ ہی قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجتا ہے اوپر سے عذاب بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بعض قوموں کے اوپر پتھر برسائے گئے یا اس طریقے سے چیخیں آئیں وغیرہ یوں ختم ہو گئے اور ارجلے کو یا اللہ پاک ہی قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یعنی مراد زمین سے ہی عذاب کی صورتیں بن جائیں زلزلہ آ گیا سیلاب آ گیا کبھی جیسے فرونیوں پر مینڈک کا عذاب آ گیا اون کا عذاب آ گیا اوپر سے جیسے ابابیل کا عذاب آ گیا تھا یمنیوں پر جو بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے او من تحت منتخم یا تو نیچے سے عذاب آ گیا زمین میں دسنا ہو گیا زلزلے ہو گئے اب بھی ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے گزشتہ سالوں کے زلزلے اور قارون جو اپنی چابیوں سمیت خزانے سمیت زمین کے اندر کھنس گیا جو فرعون کا وزیر خان خزانہ تھا یہ اللہ کے عذاب کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے اور یل تم شیعہ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں متفر فرقوں میں بمبار دے گئے ویزی کا بعض اکم باس آباس تم میں سے بعض فرقہ دوسرے بعض سے نظریات میں اختلاف ہو کر لڑائی کرے گا پھر وہ اس پر غالب کبھی وہ اس پر غالب کیوں آپس میں لڑتے رہو گے یہ آپس میں فرقہ واریت اور لڑنا یہ بھی تب ہے جب اللہ ناراض ہے تو آپس میں یہ ہو جاؤ گے ان سرکاری کئی حصر نے اللہ جب قبول دیکھو ہم کیسے واضح نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ سمجھ جاؤ اس طرح کام نہیں کرنے اور قوم نے تقسیب کی اس عذاب کی حالانکہ عذاب آتا ہے ایک تفصیل تو یہ جو آپ نے سنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب علیہ تم عذاب ملفوک کم سے مراد یہ ہے کہ اللہ جب ناراض ہوگا تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے گا یعنی تمہارے اوپر ظالم حکمران بے انصاف حکمران مسلط کر دے گا جب تم سے ناراض ہوگا تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے گا کہ تمہارے جو بڑے ہیں وہ ظالم ہو جائیں گے بے انصاف ہو جائیں گے اور ان تخت ہر جگہ کو یا نیچے سے عذاب بھیجے گا جو تمہارے ماتحت ہیں وہ قائم ہو جائیں گے اپنے نوکر چوریاں کرانے لگ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کتنے گھروں میں وہ عورتیں چوری کراتی ہیں جو گھروں میں صفائی کرنے وغیرہ کے لیے آ کر جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے چور کو ڈھونڈا تو سبب وہی نکلا ہے اپنے ماتحت خائن ہو جائیں گے ہو ہو جائیں گے بے وفا جائیں گے چور ہو جائیں گے یہ بھی آزاد ہے کہ ایک شخص ادارہ کیسے چلا سکتا ہے جب اس کے ماتحت سارے چور ہیں سارے خائن ہیں اب کس طریقے سے یہ بھی ایک عذاب ہے تخت شیعہ یا اللہ جب ناراض ہو جائیں گے تو تم کو آپس میں لڑا دیں گے متحرک منظر یہ ہو جائیں گے اور درمیان میں کیسے کیسے آپ کو سوچ لو ہمارا ملک کتنا ہے کیسے مذہبی اعتبار سے فرقے ہیں اور مذہبی کے کے علاوہ پھر سیاست کے لحاظ سے کتنے فرقے ہیں ایک اس کے اوپر دوسرا اس کے اوپر اور یہ اپنا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ پھر آپس میں لڑائی اور لوگوں اور تعینات اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں حدیث میں جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشکات شریف والے بزرگوں نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ تعالیٰ جب قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے جس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حکمران بے انصاف قسم کے مسلط کر دیتے ہیں فرمایا کہ ہاں امالکم کہ ام مال یہ تمہارے اپنے عمل تمہارے حکمران بنے گے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں کوئی قوم جب صحیح ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر حکمران انصاف والے نیک سیرت والے خیر خواہ ہم درد بھیج دیتے ہیں جب قوم نیک ہو جائے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ اسلامی نظام اسلامی قانون یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی کچھ نہیں گندی حدیث ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاتم کے بیٹے ہیں جو خاتم پائی مشہور سخی گزرا ہے اس کے بیٹے عدی ہیں اور خاتم کو اسلام کی توفیق نہیں ہو سکی تھی وہ پہلے فوت ہو گئے تھے ان کے بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو خطاب کر کے ایک لمبی حدیث سنائی ہے کہ دی ہم تو نہیں رہیں گے آپ زندہ ہوں گے اس وقت آپ کی عمر لمبی ہوگی کہ آپ ایسا دور دیکھو گے کیوں کہاں شیرہ مکان سے خاتون چلے گی حجاز میں آئے گی عمرہ کرے گی اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے وہ خوبصورت بھی ہوگی اس کے پاس زیورات بھی ہوں گے کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اے اتھی تم ایسا بھی دیکھو گے ایسا بھی دیکھو گے یہ کون ہیں لوگ کہ جس جس زمانے میں ایسا امن آ گیا یہ خیر قرونی کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز ملی تو وہ دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ آپ کی ہے میری نہیں وہ کہتا یہ میری نہیں ہے امن کا دور تھا دیانت کا دور تھا تو پھر اسی وجہ سے ان کو حکمران بھی ایسے ہی ہوئے ہیں ہماری حالت بھی اس طرح ہی ہے تو جب قوم برباد ہو اعمال کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے تو پھر حکمران ظالم مسلط کیے جاتے ہیں اور ان تک تیار جو لے یا تمہارے نیچے سے عذاب آئے گا دوسری حدیث میں جناب نبی پاک باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس حاکم سے اللہ راضی ہوتا ہے جس بادشاہ سے جس بڑے سے افسر سے حاکم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اس کو عوام اچھی ادا کر دیتے ہیں وہ فرم بردار ہوتی ہے وہ نیک ہوتی ہے بادشاہ کے خلاف نہیں ہوتی ہے ہنگامے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں تو ہم دونوں اعتبار سے برابر چل رہے ہیں اعمال ہمارے بھی ایسے ہیں کہ حکمران بھی ہماری طرح کی بدقسمت ہیں کہ ان کو عوام ایسی ملی ہے کسی وہ جو اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اور ان کے خلاف نظام چلا تھا وہ بھی ایک منافقین کی بڑی چال تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے آپ کی حکومت صحیح نہیں ہے جیسے اس سے پہلے حضرت بکر کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حکومت ہی آپ کی ایسی حکومت نہیں ہے حالانکہ آپ بھی صحابی ہیں آل بیت میں سے ہیں بیت کے تو ویسے بھی مقام زیادہ ہے یہ الزامی سوال تھا مطلب کہ بے ادبی تھی تو انہوں نے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ مشکل فیصلہ بڑے آسان طریقے سے کر لیتے ذہانت کی بات ہے تو ہمارا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومتیں اچھی اس لیے تھیں کہ ہم ان کی عوام تھے میرے جیسے لوگ عوام تھے تو حکومت اچھی تھی اب آپس کا اختلاف ہمیں کتنا دور لے جا چکا ہے کہ ہم اس وقت اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں اپنے ملک اور اپنے سرحدوں کی بات تو دور کی بات ہو گئی ہے ایک خطہ اسلامی ایک ایک لائن کے اوپر ہے ایک لائن کے اوپر ہے اور یہ بالکل تصوی کے دانوں کی طرح اسلامی ملک آپس میں جڑ ہوئے ہیں ان اسلامی ملکوں کو اس وقت دشمنان اسلام نے نشانہ بنایا ہوا ہے اور جس کے ہر جگہ میں انہوں نے اپنے بڑے مناسب حکمران دکھائے ہوئے ہیں جو ان کے نظریات کے مطابق کام کر رہے ہیں ہم نے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس میں بادشاہ بھی داخل ہیں عوام بھی داخل ہے فوج پولیس بھی داخل ہے کہ جہاد کو ترک کیا ہے دس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے عزت کی زندگی گزاری ہے اور اکثر دفاعی جہاد تھا دشمن کی طرف سے دھمکیاں آتی تھیں آپ دفاع کے لیے باہر نکلے ہیں پانچ سو بندہ دونوں طرف سے فوت نہیں ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستر کے لگ بھگ میں شہید ہوئے اور ستر وہ دھوکے میں شہید ہوئے پہلے حافظوں کو کو لے گئے باقی کسی مارکے میں دو کسی میں تین کسی میں سات کسی میں پانچ دو سو کی تعداد صاحب کرام کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہادت کی نہیں ہے دو سو صحابی شہید نہیں ہوئے ستر دس سال کے جہاد میں اور مقابل کے بھی تین سال یا ڈھائی سال لیکن عزت کی زندگی گزاری گئی ہے اس ان دس سالوں میں ان دس سالوں میں یہ دو ہزار کے بعد آئے دس لاکھ صرف امت مسلمہ کو تباہ و برباد کیا گیا ہے اور امت مسلمہ ابھی بھی سوچ رہی ہے ایک بندے کو گرفتار اگر کوئی دشمنان اسلام کی جماعت کرتی تھی تو پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھی کہ یہ کیا بات ہے ہمارے مسلمان بھائی کو انہوں نے برا وجہ کیوں پکڑا ہے تو دشمن کم از کم پچاس سال اپنی سوچ کو دور لے جاتا تھا کہ ان کو نہیں چھیڑنا ان کے تو ابھی پراہ اور آساد مضبوط ہیں ہم دوستوں بہت پیچھے چلے گئے دینی عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے دینی غیرت کے اعتبار سے جذبہ جہاد کے اعتبار سے جس کی وجہ سے آئے صبح ہر روز پر سورج ہمارے اوپر ایک ذلت کا پیغام لے کر آ رہا ہوتا ہے اللہ بداری نصیب فِي حَدِيثٍ حدیث إنكم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون صدق الله العظيم اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری قرآن مجید کی آیات کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں فعارضان ہوں تو آپ ان سے دور ہو جائیں حتیٰ خضو فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ قرآن اور حدیث یا اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے وہ خلاف باتیں کرنا چھوڑ کے دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں وہ اما یون اماش بان فلاطق و داد ذکر اور اگر شیطان نے آپ کو بلا دیا اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو قرآن حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں فلاطق و بعد ذکر تو یاد آ جانے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں وما عبد الزین تبون امن حساب امن میں اور نہیں ہے کوئی جرم ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں ان کے حساب میں سے ان لوگوں کے گناہوں کا حصہ ان میں نہیں آئے گا بلاکن ذکر اللہ یہ لیکن نصیحت پھر بھی کرتے رہنے چاہیے ایسے لوگوں کو تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائے بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے پھر وہ عذاب آتا ہے آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ عذاب کس وجہ سے آتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کافر ہوں سرکش ہوں بت پرست ہوں اللہ کے باغی ہوں اس وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی دوری ہو جہاں اللہ کی ناراضگی وہاں آ چکی ہے اور اللہ کی رحمت دور ہے پھر وہاں عذاب آتا ہے جیسے ہے نا کہ فلاں کام گھروں میں ہوں تو رحمت کے فرشتے ساتھ آتے ہیں اور اگر فلاں فلاں چیزیں گھر میں ہوں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے پھر وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں جب رحمت کی دوری ہو جائے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے متوجہ کر دیے جاتے ہیں تو رحمت کی دوری کیسے ہوتی ہے جب انسان کافر ہے مشرق ہے بدتی ہے بت پرست ہے اللہ کا باغی ہے تو رحمت کی دوری ہے ایک اس ایپ میں رحمت کی دوری بتائی ہے کہ اللہ کے عذاب آ جاتا ہے رحمت کی دوری ہوتی ہے تب جب مجلسوں کے اندر قرآن حدیث کے خلاف بات ہونے لگے تو اس مجلس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے رحمت سے دوری ہوتی ہے اب دوسرے شخص کو حکم ہے آپ ایسی مجلس سے دور ہو جائیں جب بھی قرآن حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کسی اسلامی حکم کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یہ بات ایسی ہے یہ فلاں ہے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ہے یا اس طرح ہے پتہ آپ نے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تو ایسی مجلس میں اگر آدمی اصلاح کر سکتا ہے تو ٹھیک ورنہ اس مجلس میں اٹھ جانا زیادہ بہتر ہے اگر بیٹھا رہے گا جیسے ابھی میں قرآن کی یاد کر رہا تھا نا تو مجھے متشابہ لگا دوسرے مقام کو فرمایا ہے کہ حتہ یا فی حدیث غیری ان نتم ایزم مسل ہوں اگر تم اس طرح کی مجلس میں جہاں قرآن حدیث کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں بیٹھے رہو گے خود نہیں باتیں کر رہے ہو لیکن ایسی مجلس میں اگر بیٹھے رہو گے تو ان ازم مثل ہوں تم بھی انہی جیسے شمار ہو گئے وہ طرح گناہ گار یہاں پر ہمارے تفسیر نے تھوڑی تفصیل بیان کی ہے ایک یہ کہ جو رہبر ہے امام صاحب ہے یہ تو محترم بندہ شمار ہوتا ہے مجلس میں عاجی صاحب ہے بادشاہ آدمی ہے اس شخص کے لیے ایسی مجلس میں جانا کہ جس میں خطرہ ہے دین کی استحصال ہوگی قرآن حدیث کے خلاف بات ہوگی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں تو نہ جانا ضروری ہے ہاں اگر اس سے یہ اعتماد ہے کہ میں جاؤں گا اور وہاں پر ان کو سمجھاؤں گا اور مجھے کبھی امید ہے کہ وہ میری بات مانیں گے سمجھ جائیں گے تو پھر ایسی بری مجلس کے اندر ایسے محترم بندے کو جانے میں حرج نہیں ہے لیکن لیکن اگر پہلے سے ہی انداز ہے کہ وہ جار کا اجتماع ہے میں اگر جاؤں بھی صحیح تو میری کوئی بات نہیں سنے گا تو ایسے شخص کو ایسی مجلس میں جو ایک طرح کا محترم طرح کا لوگ اس سے دلیل پکڑیں گے تو جانا جائز نہیں ہے پرانی بات ہے پتنی مسجد کی رسید چھپانی تھی یا کیا تو ہم ایک پریس میں گئے تو اس میں وہاں اس بندے نے مجھے یہ دکھایا کہ میں پتنی کس سمپیسی کی کیا کتاب چھاپ رہا ہوں اور اس میں تصویریں تھیں بس وہ دیر سے وہ چپ میں چپ کر دیا کیا میں نے جو اپنی بات کرنی تھی وہ کر کے میں آ گیا مجھے بعد میں ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ بندہ جو فلانا پریس والا ہے چھاپا خانے والا وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے تصویروں کے چھپائی کرنا کتابوں میں یہ جائز قرار دیا ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہے بہرحال وہ جب میری ملاقات تھی میں نے کہا مجھے فلاں بندے نے اس طرح کہا ہے تو آپ میں نے کب کہا ہے کہ تصویریں بیشیوں کی ننگ بڑھ چھاپنا ہے وہ تو گناہ ہے جیسے وہ کھینچنے والا جیسے آپ چھاپنے والے بہت بڑا گناہ ہے لام اللہ المصور المصور الح تصویر کھینچنے والے کے لیے بھی لانت ہے جو اس کے لیے کھینچائی گئی اس کے لیے بھی لانت ہے وہ تو مجبوراً کوئی تصویر کھینچنی ہو تو جائز ہے اور میں نے کب کہا کہتے آپ کو میں نے دکھایا تھا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا آپ چپ کر گئے تو میں نے سمجھا یہ جائز ہی ہے تو میں کہا آپ نے مسئلہ تو نہیں پوچھا تھا ویسے ہی آپ کے کہ ہمارے پاس ایک کام بھی ہو ویسی ہے یعنی ایسی مجلس جس میں گناہ کا اندیشہ ہے اور یہ محترم بندہ وہاں جا کر ان کو سمجھا سکتا ہے تو جانا جائز ہے جانا چاہیے اچھا ہے وہاں بھی نصیحت کی بات ہو جائے لیکن کبھی اندیشہ یہ ہے کہ وہاں سارے فساد فجار وغیرہ اور ایسے موقع پر حاجی صاحب بھی نمازی صاحب بھی فلانے صاحب بھی سارے شریک ہو جاتے ہیں ڈھول دھماکوں میں جب شادی شدی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے تو اسی میں تو امتحان ہوتا ہے کہ انسان شریعت کے مطابق ہے یا رسم و رواج کے مطابق ہے لوگ ایسے موقع پر اچھے خاصے نماز بھی ان پروگراموں میں شریک ہو جاتے ہیں جی شادی ہے نا جی کوئی بات نہیں ہے جی یوں ہی ہے تو اگر اسے اندازہ ہے کہ میں جاؤں گا تو میری کوئی بات نہیں سنے گا ایسے شخص کے لیے جانا جائز نہیں ہے آپ کے سامنے ہوں ہر روز یہاں ہمارے قریب ہوٹلوں کے اندر نکاح ہوتے رہتے ہیں اور مجھے دعوت آتی ہے کیا آپ نکاح پڑھائیں گے ہم فلانے زمانے سے ادھر ہیں بھائی کیا ہے ادھر وہ جب آپ چھوٹی مسجد میں تھے تو ہم پھر بھی ادھر نماز پڑھتے تھے ہمارا پرانا تعلق ہے بھائی ہم مسجد میں نکاح پڑھائیں گے مفت ہی سبیر اللہ پڑھائیں گے کوئی فیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے سنت بھی ہے ہوٹلوں کے اندر اول تو اتنی نیکی نہیں ہے پھر وہ خام کا تصاویر اور فلم اور فلان پھر اگلی بات یہ ہے کہ وقت ایک بجے ہے تو جب عبداللہ صاحب آئیں گے تو ظاہر نکاح کا ہونا ہے نا تو وہ اپنی تین بجے آئیں گے پانچ بجے آئیں گے اور ہم وہاں قید خانے کے اندر بیٹھے رہیں گے تو بات یہ ہے سنت کے مطابق کام ہو آج تک میں نے کسی ہوٹل کے اندر نکاح نہیں پڑھایا اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہوٹل میں اور پانچ ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ مولانا صاحب کو وہ ملتی ہے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے پانچ ہزار کی نہ پانچ روپئے کی وہ ذخیرہ آخرت جو انسان کی لیتیوں کی پونجی ہے وہ ان فلم خانوں میں ضائع ہو جائے ان پانچ ہزاروں کو انسان کیا کرے اور مجھے پتا ہے کہ میں ایسی مجلس میں جاؤں گا میری کون واضح نصیحت سنے گا وہ تو سارے علم برنگ اور آپ نے دیکھا ہے بار استقبال کے لیے کیسے انہوں نے کنجریاں کھڑی کی ہوتی ہیں جو مہمان آ رہے ہیں تو وہ یہ مسلمانوں کا حال ہے نا جانو جب آپ ایسی مجلس میں گئے اور وہاں دیکھ رہے ہو کہ قرآن حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے یا مسکرا ہو رہا ہے استجا ہو رہی ہے فارض عنہم آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے غلطی سے اس مجلس میں پہنچ گئے ہیں وہاں سے اٹھ جائیں اعراض کریں اگر اٹھنے میں خطرہ زیادہ ہے دوسری بات ایسے بندہ جو میں نے بتایا کہ راز و نصیحت کرنے والا ہے اس کے لیے تو اٹھنا فرض ہے جانا جائز نہیں غلطی سے چلا گیا اٹھ کر آنا فرق ہے تاکہ لوگ دلیل نہ پکڑے کہ ہمارے اس پروگرام میں تو فلانے حاجی صاحب بھی شریک تھے فلانا مول صاحب بھی شریک تھا تو وہ جائز ہی ہے محترم بندوں کے لیے جو رہبر قسم کا ہے اس کے لیے تو جائز ہی نہیں عام شخص کی اب بات ہو رہی ہے نیک ہے عام شخص ہے پتہ نہیں تھا ایسی مجلس میں چلا گیا جو قرآن حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا استضاء کر رہے ہیں وہاں سے اٹھ کر آ نہیں سکتا حالات ایسے ہیں ادھر اس کی بھتیجی کی شادی ہے یا فلان ہے اور لڑائی جھگڑے کا انداز ہے پھر ہمیشہ کے لیے حل کی جائے گی تو یہ دوسرے کام میں مصروف ہو جائے وہاں جہاں یہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں یا کوئی ایسی وہاں غلط کام ہو رہا ہے تو اس سے سیڈ نہیں ہو جائے اپنے کام میں مصروف ہو جائے کسی اور ساتھی کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائے تاکہ دوسرے لوگ سمجھ سکیں کہ یہ بندہ ہمارے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو رہا ایسی باتیں کر رہا ہے کنارہ کشی کر رہا ہے اعراض کر رہا ہے یہ دوسرے بندے کے لیے بات ہے کہ اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے اگر اٹھے گا قطع تاریخی ہو جائے گی لڑائی ہوگی پہلے حکمت کے ساتھ نہ جاتا تو بہتر ہے کوئی ازر کر لیتا اب وہاں پہنچ گیا ہے یا کوئی اور مشکل ہے کہ وہاں دور جگہ ہے گاڑی ان کی مشترک ہے بارہ باقی سارے شریک کھاتے ہیں یہ ایک درمیان میں ایسا ہے کہ راز کرے تو جائے گا گاؤں آپ آدمی پیسے تو فار دانوں اس مجلس میں شریک نہ ہو سائڈ میں ہو جائے کوئی اور کام میں مصروف ہو جائے تاکہ ظاہری طور پر بھی اعراض محسوس ہو جیسے کہ دل کے اندر ایسی مجلس میں اعراض ضروری ہے جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا من رہا من کو من فب پھل جو ملم فب قلبی ذالک ہوا عذاب الایمان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خلاف شرح کوئی دیکھیں کام اس کو ہاتھ سے روکنا ہے ظاہر یہ حکومت کا کام ہے صاحب اقتدار کا کام ہے ہم کریں گے تو لڑائی ہوگی تو ملم یہ ستان اور اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے سمجھانا چاہیے اب سمجھانے میں اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہاں بات سنیں گے سمجھیں گے کیا صورت حال ہے اور اگر زبان سے بھی سمجھانے کی آپ وہاں موقع بحال نہیں ہے تو فب قلبی دل میں برا سمجھنا ہے اور اس مجلس سے اعراض کرنا ہے کیونکہ ایسی مجلس میں اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوتی ہے رحمت سے دوری ہوتی ہے عذاب کی خطرہ ہوتا ہے وہی زاریزین یا خوشون فی آیات مکہ مکرمہ میں شار ابراہیم خلیل پر ایک شادی تھی اور انہوں نے یہی پروگرام کیا جو ہوتا ہے شادیوں میں اور عجیب بات ہو گئی کہ جو اس ناچ گانے میں شریک تھے سارے بے ہوش ہو گئے اب کوئی صورت ہی نہیں اور ٹیپ میں اگر وہ والی چیز لگاتے تھے تو وہ ناچتے تھے وہ لگاتے ہیں تو وہ لگتی نہیں ہے اور کوئی اور پیسہ کراوٹ بھی لگاتے ہیں تو وہ لگتی ہے یہ پھنس گئے حالات خراب ہو گئے اب وہ سارے بے ہوش پڑے ہیں جو اس میں شریک کھاتے تھے ناچ گانے وغیرہ میں امام صاحب کے پاس کرتے کرتے آئے حضرت عبد الرحمان جو سدے صاحب امام صاحب ہیں جو انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی حدود حرم ہے اور اس کے اندر گانا گانا یہ تو زنا کے حکم میں ہے تو اتنی بری مجلس اور حدود حرم اور بالکل شار ابراہیم خلیل آپ سمجھتے ہیں بہرحال جی امام صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو بچ گئے ہو جو بے ہوش نہیں ہوئے ہو تو وہ رہبر حکومت کے اقتدار والے لیڈر اچھا لیڈر اچھا پیر اچھا پڑوسی اچھا دوست یہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن ملنا بہت مشکل ہے حالات سارے ایسے ہوتے ہیں تو بری مجلسوں میں شرکت سے انسان کے عمال ضائع ہوتے ہیں فرمایا کفار جانو پتہ خود اسی حدیث کی گئی بہت سارے باس مباحثہ بھی لوگ دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پھر اس پر مناظرہ شروع ہو جاتا ہے پھر حتیٰ کے دو جماعتیں بن جاتی ہیں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے آخر میں ظاہر ہے حکمت ضروری ہے اور جب دین کے مسائل کا پوری طرح علم ہو پھر جواب دینا چاہیے نہیں علم تو آپ کے ذمہ لازم ہی نہیں ہے دین کا مسئلہ بتانا آپ کسی عالم کا کسی مفتی کا اس کو جواب دیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ ہے کہ جو شخص مسئلے کا جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ جہنت میں اپنے آپ کو گرانے میں جلدی کرتا ہے اسے کیا پتا ہے اور عجیب یہ بات ہے کہ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا میرے پاس تو ایک شخص آیا اس نے مسئلہ پوچھا میں ابھی سن رہا ہوں اس کا خد و خال سوچ رہا ہوں کہ اس کا سیاق و سواب کیا ہے کہ جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ جواب دینا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے مجھے یعنی مجلس کے آداب بھی نہیں پتا اور اگر میں اس موقع میں مجلس کے آداب سمجھاؤں تو پھر یہ گوگل صاحب تو بڑا باروب ہے تو بڑا سخت مزاج ہے اور فلاں دیکھو سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک تو عالم بیٹھے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھیں اور سنیں جواب ہوتا کیا ہے تو مسئلے کا جواب وہ سو فیصد معلوم ہے پھر تو آپ دیں نہیں تو کسی عالم کی طرف تو بری میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور ایسی مجلسوں میں جہاں گفتگو یوں شروع ہو جائے اور باس میں باسا ہو جائے یہ مسئلہ ایسا ہے فلانا مولوی ایسا ہے فلانا اس طرح ہے ہماری سب سے یعنی چاسی والی مجلس جس میں مثالہ بھی ہو اتار چڑھاؤ بھی ہو بڑی باسوٹ مجلس وہ کون سی ہوتی ہے جس میں علماء کی ہو صلاح کی ہو بڑے بڑے شروع کی قیمت ہو یاد ایک عام شخص کی قیمت بھی گناہ کبیرہ ہے اور جتنے بڑے نیک شخص کی قیمت ہوگی اتنا زیادہ گناہ ہے حتیٰ کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت ہوگی دوبارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس طرح کے غیبت اور مباس مباس میں شرکت نہیں کرتے فرمایا کوئی خالی سکن جنت شیطان پر آتک اور بعد سے پر عمل قوم ظالمین اگر غلطی سے ایسی مجلس میں پہنچ گئے ہو بھولے سے پہنچ گئے ہو بس وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرو جتنی دیر غلطی میں ایسی مجلس میں چلے جائے تو گناہ گار نہیں ہوگے اللہ سمجھ میں سیکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم تخذ آپ چھوڑیں ان لوگوں کو یعنی ان سے دور رہیں چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے غرب حمل حیات دنیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکھے میں ڈالا ہے و ذکر بھی اور آپ ان کو نصیحت کریں سمجھانے کی کوشش کریں ان تب نفسم کا سبب کہ کہیں کوئی نفس اپنے کیے کی وجہ سے گرفتار نہ کیا جائے لئی صلاح اللہ ولیم ولا سکی اگر اپنے ہمارے بد کی وجہ سے کسی کو آخرت میں پکڑ لیا گیا گرفتار کیا گیا تو نہ اس کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی وہ ان انتا کل عدل اللہ خزمنہ اور اگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ مال و دولت وہ بھی بالفرض اور دینا چاہے تو نہیں لیا جائے گا الاک الزین اب سلو بیما کسبو یہی لوگ ہیں جن کو ان کے کیے کی وجہ سے گرفتار کیا جائے گا لہم شراب و بن گرم پانی ہوگا ان کے لیے پینے کے واسطے وہ عذاب العلیم اور دردناک عذاب ہوگا بما کانو یا اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے بات ہو رہی تھی وما الذین یتقون من حسابهم من شعیع کہ جن مجلسوں میں قرآن مجید کی آیات اللہ یا نبی یا شاعر اسلام کے بارے میں بے ادبی کی باتیں ہو رہی ہوں تو اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے اگر وہاں بندہ پہنچ گیا پتہ نہیں تھا تو اس سے اعراض کرنا چاہیے اور دیر ٹھہرا ہے نہ چاہتے ہوئے تو وہ گناگار نہیں ہوگا جب اس نے اعراض کیا ہے دل میں وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے بس پھنس کے ویسے جیسے بعض دفعہ بندہ کہیں سفر کر رہا ہے لاہور جا رہا ہے کہیں راستے میں لوگ گانے لگا دیتے ہیں اس طرح نہیں چاہ رہا اور نہ اس کی وجہ سے وہ بند کرتے ہیں تو یہ گار نہیں ہوگا بعد میں لکھا ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور طواف کا طریقہ بھی اس کے بعد جیسے نماز کا سکھایا طواف کی نقلی طریقہ سکھایا تو حرم کے ارد گرد یہ مشرقین مکہ وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ لوگ پھر مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے مذاق بناتے کوئی عید یوں پڑھتے کوئی اس طرح کرتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہم تو حرم میں جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ اسی جگہ میں یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں تو کیا پھر ہمیں حرم میں نہیں جانا چاہیے جب اس عید کے اندر جو بتایا گیا کہ جہاں دین کی مذاق ہو رہی ہو وہاں آپ لوگ نہ جاؤ اعراض کرو تو وہ تو حرم ہے ہم وہاں جاتے ہیں اور یہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ مذاق کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کندھا دائیں ننگا رکھیں پہلے تین چکروں کے اندر اکڑ کر چلائیں تاکہ یہ جو مذاق بنا رہے ہیں کہ مدینہ میں یہ لوگ چلے گئے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں آئی ہے یہ کمزور ہو گئے ہیں یہ اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو آپ نیا کندھا ننگا رکھیں پورے سات چکروں میں اور پہلے تین چکروں میں سب کو حکم ہے اکڑ کر چلیں تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ وہاں کمزور نہیں ہو گئے ہیں یہ طاقتور ہیں تو اب وہ مذاق بناتے تھے اس لیے یہ بات نازل ہوئی کہ تائیں لندہ ننگا رکھیں پڑھ کر چلیں تو اس اس کے اوپر یہ نازل ہوئی کہ وہ ماں عالت تزین یتپون حساب من شعی جو لوگ پرہیزگار ہیں اور ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں یقین کرنا مقصد ہے کہ اور لوگ ساتھ مذاق بنا رہے ہیں جیسے حرم میں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہاں لوگ مذاق بنا رہے ہیں اب حرم میں تو جانا ہے مسجد میں تو جانا ہے کہ وہاں بھی کوئی مذاق بنانے والا ہو اور اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے البتہ موقع ملے تو ان کو نصیحت کریں کیوں نہ وہ سمجھ جائے نصیحت ایسی چیز ہے کہ انسان کو نصیحت کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو کل پرسوں بھی بات یہی کی تھی نصیحت کی تھی پہلے پچھلے مہینے میں بھی یہی نصیحت کی تھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں حد برم ہے لہٰذا آئندہ نصیحت ہی نہیں کریں گے نہیں بھلے وہ کئی دفعہ برمی بھی کر چکے ہوں تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے اس دن جس دن انہوں نے برمی کی ہے یا سرکشی کی ہے اور بات نہیں مانی ہے اس دن ان کے دل دماغ کی کیسی کیفیت تھی ہو سکتا ہے کوئی موسم کے اعتبار سے کوئی تھکاوٹ دور ہونے کے اعتبار سے مزاج کے لحاظ سے آج فرق ہو آج کی نصیحت ان پر اثر کر جائے اور ایسا ہوا تو قرآن مجید نے مذکر کر کا جو لفظ ہے اس کو باب تفیل سے لے کر آئے ہیں اور تفیل جو عربی گرامر کی بات کر رہا ہوں باب تفیل کا خاصہ ہے تکرار یعنی یہ بات آپ بار بار کریں مذکر کر نصیحت کریں اور بار بار کہیں نسل کراتا نہیں نصیحت میں یہ خاصیت ہے کہ فائدہ دے یہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ آپ ایسی مجلس سے اعراض کریں لیکن ان سے نصیحت تو ان کو کرنی سمجھانا تو ہے وزر آج کے سبق کی بات آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو بناتے ہیں اپنے دین کو کھیل تماشا اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ انہوں نے دین کو ہی میلے کی شکل میں سامنے لایا ہوا ہے دین کو ہی میلے کی شکل میں سامنے لایا ہوا ہے اب دیکھو نا عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر کہ وہ پچیس دسمبر ہے کہ کیا تو اس دن یہ کیا اس کے تقدس مناتے ہیں عیسائی ایک میلہ اور عرس اور شراب اور برج اور فلان اور عیاشی ہے اسی طریقے سے نوروز والوں کی عید ہے فارسی جو ہوتے ہیں یہ دس دن اب بھی ایران جو ہے وہ تقریباً بیس دن تک یہ جو مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے وہ عید کی چھٹیاں رکھی ہوئی ہیں اس زمانے کی نسبت کے لحاظ سے کہ جو اس وقت فارسی لوگ یوں اس مارچ کے مہینے میں آباد کرتے تھے اب یہ میں بھی جاتے ہیں مجبوراً دو وجہ سے جلدی بھی آنا اس وقت مارچ قریب تھا محرم قریب ہوتا ہے پھر آگے ان کی چھٹیاں ہیں یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین انداز میں شباب کے ساتھ موسم بہار ایران میں آتا ہے باقی دوسرے ملک سارے بعد میں ہیں پیچھے ہیں وہاں پھولوں کی بہار ہر طرح کی اور دنیا میں امریکہ یا کوئی بھی اور جو وہ بناتے بھی ہیں مصنوعی بھی طریقہ کرتے ہیں لیکن وہ بعد میں ہیں دنیا میں سب سے بہترین انداز میں موسم بہار کی نمود نمائش وہ ایران میں ہوتی ہے اور یہ اسی لحاظ سے وہ بیس دن حکومت بھی چھٹی کرتی ہے یہ ان کے عید کے دن ہیں ہمارے ہاں عید عبادت ہے ان کے ہاں عید عیاشی ہے یہ فارسی بات اگر سے بات ہے تو یہ ہوا لیکن کام وہی ہے اسی طریقے سے اور لوگوں کا بھی جو دین کے نسبت سے کام ہے اور ہے وہ کھیل اور تماشا تو دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ دین تو عبادت کی چیز ہے اس میں تو پرہیزگاری کرنی ہے نیکی اختیار کرنی ہے اب بہت سارے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کام ہیں ان کو ایک احترام کا نام دیا جاتا ہے تقدس اور عقیدت کا نام دیا جاتا ہے لیکن ہوتا اس میں کھیل اور تماشا ہے یہ جو عرس مرس فلان ڈمکان یہ آپ سمجھتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ کہ دین لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کر دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں دین عرس ہو گیا دین کھیل تماشا ہو گیا دین میں ہو گیا ایسا نہ کرو جیسے اور قوموں نے کیا ہے تم بھی ایسے کرنے لگ جاؤ یہ غلط بات ہے دوسری اس کی تفصیل کہ دین کی باتوں میں کھیل تماشا یا دین کی بات کو مذاق بنانے لگ جانا کہ یہ بھی کوئی بات ہے میں کئی دفعہ یہ رد کر چکا ہوں کہ ایک ہے دینی حکم پر اپنی سستی کمزوری کی وجہ سے عمل نہ کر پانا یہ گناہ ہے ایک وقت آئے گا تفریح ہو جائے گی جب ڈھلے گا نا موسم جی پھر خود بخود یہ ہو جائے گا کہ اندر اگر کوئی تھوڑی سی بھی ایمانی نور کی حرارت ہے جب یہ کسی دین کے حکم پر عمل نہیں کر رہا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ حکم ہے اسلام کا لیکن میں اپنی سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا اس کو توفیق ہو جائے گی توبہ کی لیکن دوسری بات بہت خطرناک ہے کہ دین کی بات پر عمل تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو تعبیر کر رہا ہے کہ یہ ایسی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اس وقت چودہ سو سال پرانی بات ہے یہ ان کا کام تھا یہ اس وقت جو بھوکے تھے یا دھوپے تھے یا فلان تھا یا بجلی نہیں تھا یا سوکھ کا یہ اس لیے تھا یہ دین کی مذاق ہے دین کے اندر ہی لبندی ہے یہ تعبیر ہے یہ حجت ہے بنی اسرائیل والی کہ جب حکم آیا تو اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ یوں مچھلی کا شکار کریں یا حلال کو حرام حرام کو حلال یہ خطرناک ہے یہ دین کی مذاق ایک عدمہ حکم کی دین کی مذاق ایک عدمہ حکم کی وہ خطرہ ہے کہ اسلام سے انسان پار ہو جائے گا کہ وہ توہین کے حکم میں تحقیر کے حکم میں آ جاتی ہے کسی دین کے حکم پہ عمل نہ کرنا اللہ سے توفیق مانتے رہنا اللہ ہمت دے اصل بات یہ ہے کہ بار بہت سارے دین کے کاموں پر انسان کیوں نہیں عمل کر سکتا کہ اندر بہادری نہیں بنی قوت مدافعت چاہیے نا روحانیت کی قوت مدافعت چاہیے کہ لوگ مذاق بنائیں گے لوگ یہ کریں گے یہ فلان ہے یہ اتنا دیندار بن گیا اب اس کے پاس ابھی قوت مدافعت قوت مدافعت نیکی سے تقوی سے سے نیکی مجلس نیک مجلسوں سے آئے گی اب اس کے اندر ابھی ذوق ہے جب ہمت اللہ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اس نیکی پر اگر اس کو توفیق دے دیں گے پھر پوری دنیا میں خالف ہو جائے یہ اس نیکی کو نہیں چھوڑے گا کہ اس کے پاس مداخلت روحانی قوت اور طاقت موجود ہے یہ اتنا خطرناک پہلو نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کر رہا ہے اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ دوسرا شخص خطرناک کو میں داخل ہو گیا کہ جو اس غلط کام کو جائز کر رہا ہے تعویل کر یہ ان کے لیے تھا ہمارے لیے یوں جائز ہے فلان ہے دنیا آج کس ماحول میں دیکھو دوستو ہم بہت مشکلات میں ہیں تقوی اور بےروزگاری کی زندگی واقعات مشکلات میں ہے لیکن اس دور میں بھی کہ جتنی مشکلات ہیں آپ کو باپردہ خواتین بھی ملیں گی اس کے حلال بہت مشکل ہے کمانا اس کے حلال کمانے والے بھی ملیں گے اور طرح طرح کی جتنی نیکیاں ہیں بے شک ان پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن اللہ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے اور مشکل ماحولوں میں بھی اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے والے پیدا کر دیتے ہیں کوئی کسی سے سروکار نہیں ہوتا وہ سچے دیندار لوگ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں بری مجلس کا آہستہ آہستہ اثر ہو جاتا ہے پہلے تو یہ شخص اپنے دوست بروں کے پاس جا کے بیٹھے نا وہ جو برائی کرتے ہیں تو یہ دن نہیں چاہے گا دو چار دن نہیں چاہے گا پھر کبھی نہ چاہتے ہوئے وہ کون کر لے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا اس کی بھی عادت بن جائے گی اور یہ بھی برائی میں شریک ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے اور کس طریقے سے اپنا ایمان اپنے اعمال اپنے اخلاق یہ صحیح رکھ سکتا ہے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ ایسی بری مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھے کوشش کرے نیک کاموں میں مصروف رہے دوستوں یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جتنے تعلقات کم ہوں گے اتنا آپ کا اپنا فائدہ ہے بس اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرنا چاہیے کوئی اچھا نیک ساتھی ہے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا چاہیے اپنے نماز روزے کا خیال کریں اپنے دفتر کے جو امور ہیں ان کو امانت جانت کے ساتھ اپنائیں اپنے تعلقات جتنے کم کریں گے اتنے آپ کی روحانیت کو فائدہ ہوگا دماغ میں سکون ہوگا بچوں کی تربیت میں آپ وقت دیں گے تو وہ ثواب ہے سارا آپ کے بچے جب بعد میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے رفیرہ آخرت بنتا رہے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی دوستو انسان کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے یہ جو عمل ہے سال ہے کوئی سڑک ہے جال چھوڑ کے جاتا ہے نا انسان تو وہ جو اچھی تربیت اولاد کی کریں گے تو وہ پھر پیچھے کچھ پڑیں گے ثواب بھی ہوگا تو بری مجلسوں سے بچو تم حیات دنیا ان لوگوں کو جو بری باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں یا دین کا مذاق بناتے ہیں ان کو دنیا کی زیب و زینت نے مدہوش کر دیا ہے آخرت سمجھ میں نہیں حقیقت ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سمجھ ہیں یہی سب کچھ ہے ایک سے دور رہنا ہے اب دوسری بات کیا ہے وزکر بھی بھی ہی بیما کا سبق لیکن ان کو نصیحت کرنی ہے اتنا دور بھی نہیں رہنا ان کے اس فیل سے دور رہنا ہے بری مجلس سے ہٹنا ہے لیکن ان کو کوشش کرنی ہے موقع محل کی مناسبت کے ساتھ کہ ان کو سمجھانا ہے کہ اس برائی کی نفرت ان کے دلوں میں آئے اور اسی طریقے سے پھر دین پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا بنی اسرائیل کے تین گروہ تھے جب اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو سب کو ختم کر دیں تو عرب کے اندر اس میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں کہ جو کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے دین کی تو ان کو بھی فرمایا ان کو بھی اس لیے کہ ان کے سامنے برائی ہوتی رہی اور وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے خود نیک رہے تو یہاں سب بھی ہی ان کو سلا نفس بما کا سبق برے لوگوں سے دور رہنا ہے کہ ان کی برائی کہیں ہمارے اوپر اثر نہ کرے لیکن نصیحت کرتے رہنا ہے کہ کہیں اپنے ہمارے وقت کی وجہ سے وہ گرفتار نہ کر دیے جائیں جہنم کے سے ان کو بچانا ہے اور وہ ایسا سب دن ہے آفر کا بھائی سلام ولا شفیع بچاؤ کے تین انتظام ہو سکتے ہیں یا کوئی لوگ بچاتا ہے یا کوئی سفارشی یعنی جماعت بتاؤ کی پارٹی بڑی ہے اس کو روک ڈالیں گے وہ بھی وہاں آخرت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 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العظیم آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا کیا ہم بلائیں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ نرد اعلیٰ اور کیا ہم لوٹا دیے جائیں اپنے الٹے پاؤں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی پھر ہم دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جائیں کل وقت خوش یا اس شخص کی طرح کہ جس کو زمین میں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ سرگرداں پھر رہا ہے متردد ہے آپ نے اس راستے میں لہو اصحاب رساب اس کو کچھ ساتھی بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جاؤ کل اند اللہ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ ہی حدیت دینے والے ہیں اور اسی کے پاس ہدایت ہیں وہ عمر اللہ علیہ العالمین اور حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کے رہیں رانا چی مسلح اور یہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ نماز کو قائم کرو اور اللہ سے ڈر کے رہو وہ اللہ جی علیہ اور اللہ وہ ہے کہ جس کی طرح تم سب کو جمع کیا جائے گا عید سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بری مجلس میں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ جائے نہ بیٹھے اور اگر نہ چاہتے ہوئے کبھی بری مجلس میں چلا گیا تو کوشش کرے وہاں سے چلا جائے یا اپنے کسی کام میں مصروف ہو جائے ان کے برے کاموں میں شریک نہ رہے ورنہ یہ بھی اسی طرح گناہ میں مبتلا سمجھا جائے گا اس پر تفصیلی بات ہو گئی بری مجلس کے نقصانات میں سے یہ نقصان ہے کہ پہلے انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں سب سے پہلا حملہ بری مجلس کا سب سے پہلا حملہ انسان کے اوپر اعمال خراب ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ نماز چلی جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ دوسرے اعمال کے اوپر حملہ ہوتا ہے پھر سب سے بڑا خطرناک حملہ بری مجلس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے حیا رخصت ہو جاتا ہے شرم ختم ہو جاتی ہے حیا دور ہو جاتی ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اضافہ تقل حیات فسنا معاشے جب حیا ختم ہو گیا تو پھر جو کرنا چاہے کر سکے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کے ستر اور اس سے زیادہ شعبے ہیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ستر کا لفظ جو قرآن مجید یا حدیث میں استعمال ہوتا ہے وہ کثرت پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بے شمار جیسے منافقین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ہم معاف نہیں کریں گے مطلب ستر کا یہ ہے کہ جتنی مرتبہ مرضی ہے کریں کہ یہ ان کے لیے معافی نہیں ہے یہاں ستر شعبے کا مطلب یہ ہے سب ہوں بزو و سب ہوں کہ ستر اور کچھ زیادہ ایمان کے شعبے ہیں یعنی کافی شعبے ہیں ایمان کے ایک ہوتا ہے اصل ایمان اصول ایمان کتاب ہیں آسمانی جنت دوزت ہے انبیاء ہیں فرشتے ہیں یہ اصول ایمان ہے ایک ہوتا ہے شعب ایمان درجات ایمان شعب ایمان <clears throat> اور چیز ہے اس کا تعلق کو اعمال کی روح سے ہوتا ہے شہد کا تعلق اعمال کی روح سے ہوتا ہے اور درجات ایمان کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے ایک ہے اصول ایمان وہ تو ہے کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان جنت دوزخ پر ایمان اللہ رسول پر ایمان نبی آخر زمان پر ایمان یہ اصول ایمان ہے جس کو امن تو بلّہ ہے اور کتبی اور رسری یہ امان مفصل مجمل کہتے ہیں ایک ہے درجات ایمان ایمان اونچا ہوتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے اونچا ہوتا ہے اس کا تعلق اعمال سے ہے نماز سے تلاوت سے ذکر سے صدقہ سے جھوٹ نہ بولنے سے فلاں ان سے درجات ایمان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شدھ ایمان شر ایمان کا تعلق روحانی درجات کے ساتھ ہے یہ ظاہری درجات ہیں یہ روحانی درجات ہیں شر ایمان یہ کافی ہیں ایمان کے شعبے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اس کا ادنا شعبہ یہ ہے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو دور کر دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کوئی جھاڑی پڑی ہوئی کوئی پتھر نامناسب ہے کوئی گندگی پڑی ہے کوئی اور ایسی بات غلط ہے جس سے رات کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کو دور کرنا یہ ایمان کا شعبہ ہے میں نے ابھی بتایا ہے شعبے ایمان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے معرفت کے ساتھ ہے یعنی آسان لفظ قرب الہی کے ساتھ ہے جو اللہ کا مقرر بندے بنتے ہیں نا وہ نفس مٹانے کے بعد بنتے ہیں تو راستے میں جو ایک بندہ گندگی صاف کر رہا ہے تو وہ اپنے انا کو مار رہا ہے نا نفس ختم کر رہا ہے جھاڑیاں ہٹا رہا ہے پتھر ہٹا رہا ہے لوگوں کے لیے راستہ کلیئر کر رہا ہے سنت کے اعمال میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر کا فنا گھر صاف کرنا ہے فنا کہتے ہیں اس حد بندی کو جو اپنے مکان کے کونوں کے سامنے کا علاقہ ہوتا ہے لوگ گھروں کو تو صاف کرتے ہی ہیں اپنے کپڑے بھی اپنے سین بھی اپنے کچن بھی سارا کچھ گند اٹھا کے اپنے باہر رکھ دیتے ہیں جدھر سے ہر وقت گزرنا گزرنا ہوتا ہے تو سنت کے امال میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر کے جو حد بندی ہے نا جو ادھر دیوار ہے یہ چالیس اسی کا بلاک ہے آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہو وہ جو آپ کے سامنے چالیس کا علاقہ ہے وہ سامنے بھی سارا صاف کرنا یہ سنت کے امال میں سے یہ روحانیات ہیں ہے یہ تقرب کے کا عمل ہے اس میں نفس ختم ہوتا ہے اپنے آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں شعب ایمان میں ادنا درجہ وہ الاضا ان طریق ہر وہ چیز راستے سے ہٹانا جو راہ گزر کو تکلیف دیتی ہے اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے راستے میں کسی نے چیز رکھی آپ خود رکھی اس کو ہٹانا لیکن اگر کوئی ایسی چیز راستے میں خود جان بوجھ کر رکھ دینا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو پھر یہ جو مقام ملتا ہے نا راستے سے چیز ہٹانے کا اس کی جو اکثر نکیز ہے جو ضد ہے یعنی ایمانی کمزوری وہ پھر حاصل ہو جائے گی اگر تکلیف دہ چیز راستے میں رکھے گا تو ایمان میں ذوق آئے گا تکلیف یہ چیز راستے سے ہٹائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا مقرر بندہ بنے گا تو یہ اور اس نے فرمایا اپنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے یہ چیز ہٹانا اور پھر اس کا اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ یومیہ صبح شام انسان کچھ معمولات بنائے اور یہ ذکر ضروری ہے تاکہ کچھ خلاف اسلام کوئی باتیں دن کو ہو جاتی ہیں کوئی عمل ہو جاتا ہے تو وہ دل کی دھلائی ہو جاتی ہے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے شہادتین پڑھنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی ایمان کا شعبہ ہے اور فرمایا ول حیا اور من المان اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے دار جو انسان ہوتا ہے اس کو عام اردو والے سادے الفاظ میں آپ کہیں گے سلجھا ہوا ہوا اس میں سارے پہلو آ جاتے ہیں دیکھنا بھی اٹھنا بھی بیٹھنا بھی چلنا بھی ہر وضا پتا اس کی ایک سلجھے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے بنے ہوئے انسان کی طرح بنا ہوا انسان اور ہوتا ہے وہ کسی تربیت میں ہوتا ہے کوئی نیک مجلس سے ہوتا ہے نیک کتابیں اچھی کتابیں پڑھنے سے ہوتا ہے سلجھا ہوا انسان تو فرمایا کہ الحیا شو بتم مینا تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بری مجلس میں سب سے زیادہ نقصان سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی نماز چلی جاتی ہے گپ شپ میں بیٹھا رہا شیطان ادھر سے تھکتی لگاتا رہے گا ہو جائے گا خیر ہے ابھی ٹائم ہے فلان ہے اور نماز کا وقت چلا جائے گا یہ بری مجلس کی نشست کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے انسان کی نماز خراب ہو گئی اعمال خراب ہونا شروع ہو جائیں گے ایستا آہستہ یہ بری مجلس میں رہے گا تو پھر اس کے اوپر بڑا حملہ یہ ہوگا کہ حیا رخصت ہو جائے گا پھر آنکھوں کی بھی نہیں رہے گی زبان میں کیا لفظ نکالنا ہے وہ بھی نہیں رہے گی کانوں میں کیا سننا ہے وہ بھی نہیں رہے گی سونگنا کیا ہے وہ بھی نہیں رہے گی ہاتھوں میں پکڑنا کیا ہے وہ بھی نہیں رہے گی کدھر چل کر جانا ہے ان پاؤں نے وہ پاؤں کی حیا بھی نہیں رہے گی یہ پوری مجلس کی وجہ سے سب سے پہلا حملہ انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں اور امال میں سب سے پہلا عمل وہ نماز خراب ہوتی ہے پھر اس کے بعد حملہ انسان سے حیا رخصت ہو جاتا ہے جب حیا رخصت ہو جائے دوستو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک معقول حصہ اس کا رخصت ہو گیا ہے یہ اگر ایمان ہے نا ایک کلو اگر اس کو کمیت میں سمجھے ایمان نام ہے کیفیت کا ویسے اگر آپ اس کو کمیت میں سمجھیں تو بری مجلس میں جب حیا رخصت ہو جائے گا تو کلو اگر ایمان ہے تو پونا کلو چلا گیا تھوڑا سا رہ گیا ایمان یہ بری مجلس اچھا جب امال خراب ہو گئے حیا خراب ہو گیا ایمان کا شعبہ معقول شعبہ ایمان کا اس سے رخصت ہو گیا اب عقیدہ خراب ہو جائے گا اب عقیدے پہ حملہ کیا ہوگا اللہ کیا کرتا ہے جی اللہ نے کیا کرنا ہے ہم خود ہی جب کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو روزی ملتی ہے سویٹر پہنتے ہیں تو سردی سے بچتے ہیں تو کلام یہ ویسی بات ہے اللہ یہ اب عقیدہ خراب ہو رہا ہے یہ تنقید آ رہی ہے بلا شکوا آ رہا ہے ابتدا کہاں سے ہوئی بری مجلس سے بری مجلس میں سب سے پہلے امال خراب ہوتے ہیں امال میں سب سے پہلے نماز جاتی ہے پھر حیا رخصت ہوتا ہے جب امال خراب ہو گئے تو پھر اس کے بعد انسان عقائد کے اوپر بات کرنے لگ جاتا ہے عقیدہ خراب ہو گیا جب عقیدہ خراب ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا اور ایک مجلس میں انسان کی نماز باقی رہتی ہے یہ ایسی آج کے سبق میں سب سے آخر میں آ رہا ہے کہ ہمیں حکم ہے اللہ کی بات کو مان کر چلنا اے نبی آپ تعارف کرائیں ہمیں حکم ہے اللہ کی بات کو مان کر چلنا اور حکم ہے کہ نماز کے پابند رہنا نماز کی پابندی میں اچھے ساتھی ملتے ہیں اچھے دوست ملتے ہیں اچھی مجلس ملتی ہے اچھی نشست ملتی ہے اب آپ دیکھو نا آپ نماز پڑھنے آئے ہیں آپ کو اگر دوستی لگانے کا شوق ہے نا انسان ان سے مشتق ہے کہ یہ مانوس ہوتا ہے تعلق سے دوستی سے تو آپ نمازی آدمی سے دوستی لگائیں کیا پیدا ہوگا کہ آپ کو اگر نماز کا وقت بھولا ہوا ہے تو دوسرا اچھا ساتھی آپ کو یاد دہانی کرا دے گا کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے چلو چلتے ہیں تو نماز میں ایک تو قوت اجتماعیہ ہے مسلمانوں کے تشخص کا اظہار ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے مسلمان ساتھیوں کا رہن سہن حال حوال بیماری وغیرہ سب پتہ چلتی ہے اور اچھے دوست اس سے اور اچھے کیا ہو سکتے ہیں کہ جو نماز والے ساتھی انسان کے دوست بن جائیں اجتماعیت میں یہ ساتھی ان کے لیے دعا کریں گے وہ ساتھی ان کے لیے دعا کریں گے آج فلاں ساتھی نہیں آئے ان کی طبیعت خراب ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ جلدی دعا جو مقبول ہوتی ہے ان اللہ وہ ہر اس ساتھی کی دعا قبول ہوتی ہے جو اس کے لیے کرے جو موجود نہیں ہے تو جب دوستی نمازیوں کے ساتھ ہوئی آج فلاں ساتھی یہاں نہیں ہے تو اس کے لیے دعا ہو رہی ہے اور اگلا حصہ حدیث کا یہ ہے کہ اللہ پاک جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو ساتھی اپنے غیر موجود ساتھی کے لیے دعا کر رہا ہے آپ آمین کو میں قبول کروں گا یہ حدیث جملہ ہے اور سب سے جلدی بد دعا جو قبول ہوتی ہیں سب سے جلدی دعا تو یہ بات ہے سب سے جلدی بد دعا اس شخص کی قبول ہوتی ہے جو مظلوم ہو مظلوم ہو اور ظالم کے بارے میں وہ بد دعا کر دے حدیث میں آتا ہے وہ مظلوم جو بد دعا کرتا ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے وہ ان کا نہ اگر تو وہ مظلوم اللہ کے سامنے بد دعا کرنے والا ظالم کے لیے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ کی مخلوق تو ہے نا اللہ نے اس کو پیدا کیا جب اس نے اللہ کو بتایا ہے کہ وہ ظالم میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو مظلوم کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور اس ساتھی کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے آپ اپنے دوسرے ساتھی کی غیر موجودگی میں تو اچھی مجلس کے دوستوں بہت فائدے ہیں یہاں جو آج آپ کے سامنے ایت کریمہ تلاوت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو گئے ان کے بیٹا عبد الرحمان بن ابو بکر مسلمان نہیں ہوا تھا تو جب گھر میں شام کو اکٹھے ہوتے تو ابو بیٹے کو دعوت دیتے اسلام کی تو عبد الرحمان اپنے ابو کو دعوت دیتے کہ ابو جی چھوڑو کیا نیا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے کوئی بتوں والا راستہ ٹھیک تھا پرانا مذہب ہے ہمارا تو اس پر عید نازل ہوئی کہ کیا ہم بلائیں اس کو جو اللہ کے علاوہ ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں مطلب یہ جدھر عبد الرحمان دعوت دے رہا ہے بعد میں یہ غزوہ بدر کے بعد یہ عبد الرحمان پھر مسلمان ہو گئے تھے فرمایا کہ ہم اگر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 الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک اور جس دن حشر کو برپا کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہو جا بس وہ ہو جائے گا <clears throat> یہ اللہ کا فرمان حق ہے اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا وہی پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے وہ الحکیم الخبیر اور وہی حکمت والا باخبر ہے بات ہو رہی تھی کہ شرک کی طرح دعوت دیتے ہیں مشرق لوگ تو اے نبی یاد فرما دیجیے کہ کیا ہم ان کی طرف جائیں جو نف نقصان کے مالک نہیں ہیں اس کا شاہ نے نظور بتایا تھا کہ حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمان وہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ابو کو سمجھاتے تھے کہ آپ اپنے پرانے مذہب پہ واپس آ جائیں پھر غزوہ بدر کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے بات یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے خاکیدے کے اعتبار سے صحیح ہو گیا ہو امال کے اعتبار سے صحیح ہو گیا ہو سنت کا پیروکار ہو گیا ہو تو اس کو بھی سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ پرانے والا طریقہ آپ کا ٹھیک تھا آپ کے دوست تو سارے یوں اس طرح والے ہیں آپ نے کون سا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے بہت بڑے نمازی بن گئے ہو یوں برزدار بن گئے ہو یعنی جب بھی بندہ کوئی نیکی کی طرف ذرا اچھے انداز میں لگ جاتا ہے تو اس کو سمجھانے والے ہو جاتے ہیں کہ زیادہ نیک نہ بنو اس دنیا میں رہنا ہے گزارا کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس نیک میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ ان کو سمجھائے ترغیب دے تبلیغ کرے واضح نصیحت کرے کہ کم از کم وہ تو اگر سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو اس کو گمراہی کی تبلیغ تو نہیں کریں گے نا یہاں پر فرمایا کہ لہو اصحاب یہ جو بندے ہوتے ہیں گمراہ حیران یہ سرگرداں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ حق ہے کیا لیکن جس پر چلے آ رہے ہیں جو شرک بدت ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ بھی چلے آ رہے ہیں دوسروں کو دعوت بھی دیتے آ رہے ہیں کیا ہماری طرف آؤ وہاں یہ فائدہ ہو یا فلاں فائدہ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں لہو اصحاب ید نہ نیک آدمی اس کی نیکی تب محفوظ رہتی ہے جب وہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتا رہے اس کی دفاعی پوزیشن پہ مضبوط رہتی ہے جب شخص خود نیک ہے نمازی بھی ہے گناہ سے بھی بچتا ہے حیا والا بھی ہے سب باتیں ہیں لیکن دوسروں کو سمجھاتا نہیں ہے امر بالمعروف معروف ہے بل منکر نہیں کرتا نہ گھر میں بچے غلط کام کر رہے ہیں تو کہتا ہے چھوڑو جی خیر ہے بچے ہی ہیں نہ تو ہم بھی پہلے اسی طرح ہی تھے بھائی تم پر غلط تھے تو بچوں کو ضرور ہے کہ پہلے غلط بنانا ہے یہ یعنی امر بالمعروف معروف اور نئی انل منکر جو شخص کرتا ہے اس کی نیکی اپنی مضبوط ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے جو سورہ نشرف نے بیان کیا ہے فیضا و الا رب کا فرق اے نبی آپ جب لوگوں کو تبلیغ کر کے بازو نصیحت کر کے سمجھا کے گھر واپس آ جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں تبلیغ کے کام سے تو آپ اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جائیں اور اس تبلیغ کو با اثر بنانے کے لیے اللہ سے دعا میں لگ جائے تو جو بندہ عمر نیکی کرتا ہے اس کی نیکی تب محفوظ رہتی ہے جب وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے اس کو اس کے اوپر پھر حملہ نہیں ہوگا وہ جو غلط تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں غلط راستے کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں نا وہ اس کو سمجھانے کے لیے نہیں آئیں گے وہ کہیں گے یہ تو خود سمجھانے والا ہے اس کے پاس جائیں گے تو خود اپنے جال میں پھنسائے گا اس کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری طرف جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ شیطان نے کہا بولے مجمعین میں ڈراؤں گا لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جاؤں گا فلاں فلاں فلاں اللہ عبادت کا نہیں ہو لیکن آپ کے اللہ جو خاص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا اب خاص بندوں کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں یہ چودہویں پارے کی تیسری رقو کی عید ہے خاص بندے کون ہوتے ہیں جو خود نیک ہے عقیدے کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اور پھر عمل بالمعروف معروف اور نئی انل من کر کرتے ہیں یہ خاص بندے ہیں پھر اس میں خاص کی کیا بات ہے کہ ادھر تبلیغ بھی کرتے ہیں ادھر تنہائی میں نسل پڑھ کے اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ یا اللہ ہماری بات میں اثر رکھ دے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے خاص بندے تم تم خیر امت اخرج ابرنا تقرون بالمعروف تم تم بہترین لوگ ہو کیوں بہترین ہو تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں بینک بیلنس زیادہ ہے پٹرول زیادہ نکلا ہے تمہارے ملک میں اس لیے تم بہترین ہو نہیں تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم اس لیے بہترین ہو کہ خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہو تین باتیں یاد رکھنی ہیں آج کے سبق میں ایک یہ کہ خود انسان کو نیک ہونا ہے اس نیکی کو بچانا کیسے ہے کہ دوسروں کو امر مل معروف اور نئی انل بن کر یعنی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے دیکھو نا ایک شخص اگر دوسرے کو برائی سے روک رہا ہے تو ضرور ضرور اس کے اوپر کم از کم اتنا اثر تو آئے گا کہ وہ برائی یہ تو نہیں کرے گا نا کہ لوگوں کو تو اس برائی سے روک رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ تنہائی میں جہاں یہ ہے اور اس کا رب ہے جہاں یہ ہے اور جہاں اس کا رب ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ دو گانا کرے اللہ سے مانگے اللہ مجھے بھی نیک بنا اس پر استقامت کے ساتھ رہا اور میں جو لوگوں کے سامنے امر بال معروف دفتر میں اپنے ساتھیوں میں بیوی بچوں میں عزیز و کارن میں جو میں بات کرتا ہوں اس کو با اثر بنا دے بھائی رب ہنسا ربرب دیکھو تبدیل خود اتنا اونچا کام ہے دیکھو سواب ہی سواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک لیے بھیجا اور فرمایا کہ سارے لوگوں کو آپ کافروں کو قتل کر دیں اتنا کوئی ثواب نہیں ہے اگر ایک آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تو وہ ساری چیزوں کے مقابلے میں وہ سو گوٹوں کے سبقے کے مقابلے میں بھی یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ کی واض و نصیحت سے کوئی شخص رات مستقیم پر آ گیا تو سرات مستقیم کو لانے کے لیے دعا بھی ضروری ہے فیضا فیضا فرق کا کا فن سب رب دینداری بعض لوگ اختیار کرتے ہیں سے روزہ تبلیغ میں لگا دیا کسی مولوی صاحب کی کوئی واضح نصیحت سن لی کوئی کتاب پڑھ لی اچھی دین کی طرف جذبہ پیدا ہو گیا لیکن چند دنوں کے بعد وہ جذبہ کمزور ہو جاتا ہے وہ کمزور اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ پوری طریقے سے منڈیر نہیں بنائی ہے نا تو سارا سائڈوں میں کنویں کے اندر گرتا رہے گا منڈیر جو ہے نیکی کی کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے گناہوں سے روکنا ہے اور تنہائی میں اللہ سے مانگنا ہے تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ دعوت دیتے ہیں دوسروں کو کہ آپ اس طرح کھاؤ کیا گناہوں کی طرح تو جو بندہ تھوڑا بہت نیک ہو اور اس کے اوپر سائڈوں میں حملہ ہو رہا ہو لوگ کہہ رہے ہو آپ اتنے نمازی ہو گئے پرہیزگار ہو گئے اتنے دین آپ یقین کرو کسی جگہ میں کوئی خریداری کرے بندہ اور کہے کہ آپ جھوٹ نہ بولو سچی بات بتاؤ یہ چیز اصل اچھا ہے یا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی نیکی اختیار کرنی ہے تو مسجد میں رہو نا بس میں بھی آپ اتنی نیکی اختیار کرتے ہو اسلام صرف مسجد کی دل کے لیے نہیں ہے یہ تو ہم کی مذہب ہے یہ مارکیٹ کے لیے بھی اس کے پاس ہدایت ہیں بازار کے لیے دفتر کے لیے گھر بار کے لیے ہر اعتبار سے اسلامی ہدایات موجود ہیں اور اس پر عمل کرنے سے انسان مسلمان کامل بنتا ہے تب تو بات یہ ہے کہ وہ جو شخص تھوڑا سا نیک بنتا ہے وہ بڑے امتحان میں ہوتا ہے دیکھو ایک مبتدی مبتدی ہوتا ہے نا مبتدی یہ ایک ہے جو دین کے راستے میں ابھی داخل ہوا ایک ہے کہ وہ سبق پار کر کے آخری کلاسے میں ہے اس کی مثال ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جھون دی ہے کہ ایک دریا بہ رہا ہے نا دریا تو دس فٹ ادھر سے ایک بندہ اندر داخل ہوا اور ابھی اس نے پورا دریا پار کرنا ہے اور ایک بندہ یہ دریا پار کر کے وہ دس فٹ اندر ہے ابھی باہر نکلنا ہے اس نے بادی نظر سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اور وہ دونوں برابر ہیں لیکن جو مبتدی ہے جس نے ابھی دس قدم دریا کے اندر داخل کیے ہیں آپ نے یہ تو اپنی ابتدائی سبق والا ہے اس نے بڑے روکوں میں جانا ہے بڑی رکاوٹیں بنے گی بڑی مشکل سے اس کی کشتی اس کی نیا پار لگے گی تو جو بندہ ابتدائی دیندار بنتا کرتا ہے نماز والا روزے والا سنت کا متبع اس پر زیادہ امتحان آتے ہیں زیادہ امتحان آتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اس دینداری اور اس نیکی کی حفاظت کرے بہت سارے لوگ چند دنوں میں ان کو جو جذبے کے ساتھ کچھ نیکی کے ساتھ ان پر نظر آ جاتے ہیں اور پھر تھوڑے ہی چند دنوں بعد وہ سارے دھول دل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس نیکی کو انہوں نے حفاظت نہیں کی نیکی کی مجلس میں جڑے نہیں رہے امر بل معروف نے ممکن نہیں کیا اور فیضا فرق سب رب عمل نہیں ہے یہ ضروری ہے اللہ کا تعارف کرایا کہ نماز کہیں کرو اللہ سے ڈرو اور اس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے وہ اللہ خلق السماوات واللہ بالحق وہ ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ حسر برپا کرے گا حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے سارے وہ میں کم پھینکوں میدان حسر کیسے آئے گا اللہ پاک فرمائیں گے ہو جائے حسر تو وہ سارا میدان حسر ہو جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اسرافیل جو سور پھونکے گا وہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے دنیا بنی ہے دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کے منہ میں سور دے دی وہ سی ایکت وہ سور کیا چیز ہے تو فرمایا وہ سی ہے جس میں وہ سانس مارے گا اور جس کی آواز سے دنیا پریشان ہوگی وغیرہ اور یہ تین مرتبہ سور پھونکی جائے گی پھر پوچھا کہ حضرت یہ کتنی بڑی ہے ہمایا یہ بہت بڑی ہے جو نورانی ہے بہت بڑی ہے بس اس کے منہ میں ہے اور وہ آج کی طرف اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب امر ہوگا اور میں شروع کر دوں سور پھونکنا تو حسر کرتا ہوگا کئی لوگوں شک اللہ کی بات سچی ہے اسی کی بات شاعی ہے اور اس دن سور پھونکا جائے گا جس دن حسر بردا ہوگا تو سب سے پہلے جب وہ سور پھونکنے کا اس کو حکم ہوگا وہ آواز آئے گی سارے لوگوں کی طرف لوگ وہ پریشان ہو جائیں گے اور ایسے پریشان ہوں گے کہ زندگی میں کبھی ایسی پریشانی سنی دیکھی سوچی نہیں ہوگی حتیٰ کہ قرآن مجید نے بتایا کہ تب بھلے کل ملک کو تم ہما ارزاد وہ تو وہ کل ذات ہم بے ہم رہا وہ ترنا سے سپارا ہما ہم بے سپارا کہ ماں آپ نے پڑھا ہے وہ سما ذات البروج میں واقع کہ جس جس وقت کھندکوں میں آپ کی کھندکوں میں ڈالنے لگے تو وہ ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی وہ بچہ بولا کہ ماں جی کوئی بات نہیں آپ اس کنڈر میں ایمان کی وجہ سے ہمیں ڈالا جا رہا ہے آپ چلی جائیں کہ آگ ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گی لیکن ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس مادری شفقت کے بدولت وہ بچا رہی تھی اور بھی کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ماں کسی بچے سے ناراض تھی اور راضی نہیں ہو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ چلو آگ جلاتے ہیں پھر اس کو جلا دیتے ہیں جب یوں ہوتا گیا ہوتا گیا آخر میں وہ کہتے کہ نہیں میں نے معاف کر دیا ہے میرے بچے کو بیٹے کو جلانا نہیں ہے یعنی ماں کی شکت اتنی اونچی چیز ہے کہ وہاں اپنے آپ کو قربان کرنا آسان سمجھتی ہے لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو قربان کرنا یہ ماں کی قدرت والد اور ماں کی شکت کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے لیکن یہ سور بھول ہی جائے گی پہلی سور اس میں لوگ پریشان ہوں گے اس میں اتنی بڑی شفقت والی ماں بھی اپنے بچے کو اپنی گودی سے باہر پہنتی گر جائیں گے نوجوان جو اپنے بڑے پرانے شباب پر ہوں گے وہ نوجوان اس سور کی آواز کی وجہ سے اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بات ہے سور نے حسر میں سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا سارے مر جائیں گے ادھر ادھر جانور بھاگیں گے فلاں ہوگا آسمان ٹوٹے گا زمین اڑے گی فلاں ہوگا سمندر